بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنس ریسرچ آج لیکچر نمبر 20 ہے آج کل ہم بہت امپورٹنٹ اور اہم سیگمنٹ کے اندر ہے یہ کافی لمبا سیگمنٹ ہے جس کے اندر ہم لینئر پروگرامنگ کی بات چیت کر رہے ہیں ہم نے کچھ پرابلمس لیے ہیں ان کو فارمولیٹ کیا ہے اور آج کچھ سالو کرنے کی ہم کوشش کریں گے جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ لیکچرز ہیں virtual university government of Pakistan کے آج لیکچر نمبر ٹوینٹی ہے اس سے پہلے ہم نے انیس لیکچر مکمل کر لیے ہیں جناب آتے ہیں لیکچر نمبر 20 کے اوپر کہ لیکچر نمبر 20 ہمارا کس کے بارے میں ہے جی ہاں بالکل ٹھیک ہے یہ ہمارا لیکچر لینئر پروگرامنگ کے بارے کے لینئر پروگرامنگ کے بارے میں لینئر پروگرامنگ میں ہم کیا چیز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں آرڈنری لائف میں زندگی کے اندر روز مرہ کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہیں ان مسئلے مسائل کو ہم دیکھ کے ہم فارمولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو جب ہم فارمولیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آبجیکٹو فنکشنس ہیں یا ہمارے پاس جو کانسٹینٹس ہیں یا ہمارے پاس جو ویریبلس ہیں ڈیسیجن ویریبلس وہ سارے کے سارے لینئر آ جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس لینئر پروگرامنگ کا ایک پرابلم ہے یا اس سوال کو یا اس پرابلم کو اس مسئلے کو ہم لینئر پروگرامنگ کے طریقے سے سالو کر سکتے ہیں یہ بڑی اچھی ایک ٹیکنیک ہے جو کہ میتھمیٹیشنس نے او آر پریکٹیشنس نے ڈرائیو کی ہے اس سے بڑے اچھے پرابلمس ہم سالو کرتے ہیں بیسیکلی کر کے آ رہے ہوتے ہیں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہمارے پاس اسکیئرس ریسورسز ہیں ہم اس کو الوکیٹ کرتے ہیں الوکیٹ کس لیے کرتے ہیں کہ ہم کچھ پروفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ ہم اپنی کاسٹ کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں کچھ پروفٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں کچھ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں بزنس کے اندر کیا چیز ہے اگر بزنس کو دیکھیں اس پورے پروسیس کو دیکھیں تو آپ دنیا کے اندر آدمی ترقی کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ چھوٹے تھے آپ چاہتے تھے کہ پرائمری پاس کریں پھر اس کے بعد ہائی پاس کریں پھر اس کے بعد کالج پاس کریں پھر یونیورسٹی پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جب یونیورسٹی پاس کریں گے تو ایک جاب میں آئیں گے پھر آگے جائیں گے and so so you will progress gradually provided کہ یو ورک ہارڈ اور جتنے بھی آپ کے پاس ریسٹرکشنس ہیں کانسٹینٹ ہیں ان کو آپ عبور کرتے ہوئے چلے جائیں ٹھیک ہے یہ چیز بزنس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بزنس کے اندر یا کسی بھی انڈسٹری کے اندر یا کسی بھی ایک پروڈکشن یونٹ کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پروگرس ہو چاہے وہ لوکل لیول پہ دیکھ لیں چاہے وہ کنٹری لیول پہ دیکھ لیں چاہے انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ لیں اگر جو بڑی گاڑیاں ہیں مثال کے طور سے کار مینوفیکچررز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کار وہ پروڈیوس کریں اور اس طرح سے کار پروڈیوس کریں کہ ان کی کاسٹ منیمم ہو دیکھیں دنیا کے اندر کمپٹیشن ہوتی ہے نا کہ ایک گاڑی خریدنے جاتے ہیں وہ آپ کے پاس اس فیچر کے ساتھ ایکس پرائز میں ملتی ہے دوسری گاڑی خریدے جاتے ہیں تقریباً اسی فیچر کے ساتھ تھوڑی سی کم کاسٹ میں ملتی ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں اور آپ ہمیشہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جس میں کاسٹ کم ہوتی ہے وہ گاڑی آپ لیتے ہیں لیکن اگر فیچرس تھوڑے سے ویری کرتے ہیں تو آپ ہائر پرائز بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ ساری کے ساری طریقہ کار ہم او آر کے اندر اور پورے او آر کے اندر اسٹڈی کر لیتے ہیں لیکن جس جگہ پر ہمارے پاس allocation of scarce resources among the computing activities ہوں اور وہاں پہ ہمارے پاس آبجیکٹو فنکشن ہمارے پاس جو کانسٹینٹس ہیں وہ لینئر آ جائیں تو ہم لینئر پروگرامنگ میں سالو کرتے ہیں یہ چیزیں یہاں پر ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ابھی تک اور کریں گے آگے جو پانچ چھ لیکچر ہیں پھر اس کے بعد اور چیزیں آئیں گی میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو لینئر پروگرامنگ کے اندر کئی طرح کے پرابلمس ہوں گے جس میں مکس اینڈ میچ کی بات کریں گے اس کے اندر جب یہ ہم چیپٹر کمپلیٹ کر لیں گے جس کے اندر ہم سولوشن میتھڈ دیکھیں گے اور اس کے بعد کچھ اور طریقہ کار ہم اسٹڈی کریں گے وہ بھی لینئر پروگرامنگ کے ہوں گے مثال کے طور سے ٹرانسپورٹیشن پرابلم جو ہوگی آپ کے پاس ٹرانسشپمنٹ ہے ٹرانسپورٹیشن پرابلمس آپ کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ نے یہاں سے کسی اور جگہ بھیجنی ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ منیمم کاسٹ سے بھیجی جا سکے جس وقت آپ کیا کرتے ہیں موسم اچھا ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو آم بھیجیں تو آپ کے پاس کئی طریقہ کار ہوتے ہیں آم بھیجنے کے ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرین سے بھیج دیں ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کوریئر سے بھیج دیں پھر کوریئرس میں بھی کئی کوریئرس ہیں جو لے کے جاتے ہیں تو جس جگہ پر آپ کے پاس پیکٹ تو وہی ہے آپ نے دس پیکٹ مختلف دوستوں کو بھجوانے ہوتے ہیں اپنے عزیزوں کو بھجوانے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر سب سے سستا مل جائے اس کو آپ وہ چیزیں دے دیتے ہیں اسی طریقے سے وہ جو کوریئر ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ کتنے کم کاسٹ میں میں یہ چیزیں بھیج سکوں اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ چاہتا ہے کہ میرا پروفٹ جو ہے وہ میکسیمائز ہو جائے تو آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں کون آپ اور کورئر کوریئر چاہتا ہے کہ وہ پروفٹ کما لے آپ چاہتے ہیں کم کاسٹ میں بھیج دیں لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے آپ بھی خوش ہوتے ہیں اور کوریئر بھی خوش ہو جاتا ہے تو یہ جو میں نے ابھی بات چیت کر لی ہے چلتے چلتے یہ گیم تھیوری کی بات کی ہے گیم تھیوری بھی او آر کی ایک خاص ٹیکنیکس ہوتی ہے آج سے کوئی دس سال پہلے ایک اکانومسٹ کو نوبل پرائز ملا تھا گیم تھیوری کے اوپر وہ او آر کی ہی ٹیکنیکس ہیں گیم تھیوری میں کیا کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ون کریں جو دوسرا پارٹنر ہوتا ہے جو دوسرا اپوننٹ ہوتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ ون کرے اب یہ بعض اور ایسے گیم ہوتے ہیں جس کے اندر دونوں ون کر جاتے ہیں ابھی جیسے میں نے مثال دی نا کہ آپ جو آم بھجواتے ہیں یا آپ کوئی چیز بھجواتے ہیں تو اس میں آپ بھی خوش رہتے ہیں اور جو لے کے جاتا ہے وہ بھی خوش رہتا ہے اس نے بھی پیسے کما لیے اور آپ نے بھی کچھ کاسٹ میں سیونگ کر لی تو اس طریقے سے ہر آدمی خوش خوش رہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ون ون سچویشن ہوتی ہے واپس آتے ہیں اپنے ڈسکشن کے اوپر کہ لینئر پروگرامنگ میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم نے اس کو فارمولیشن کیا ہے ہم نے اس کے پرابلمس کو فارمولیٹ کیا ہے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ formulation is important steps in linear programming پہلی چیز یہ ہے کہ ریئل لائف پرابلم کو آپ میتھمیٹیکل پرابلم uh, میں ٹرانسفارم کرنے کے لیے خاص ایک ٹیمپرمنٹ uh, چاہیے آرام سے بیٹھنا ہے آرام سے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جس میں ڈیسیجن ویریبل کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس کے بعد آپ آبجیکٹو فنکشن کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس کے بعد کانسٹینٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یعنی کیا چیزیں آپ کو دی ہوئی ہیں کیا چیزیں آپ نے معلوم کرنی ہے کون سے پیرامیٹرز ہیں یعنی رولز آف دا گیم آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں in terms of mathematical variables آپ ان کو الگ الگ کر کے ڈیفائن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سالو کرتے ہیں ابھی تک کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں بنا ہے جو کہ ریئل لائف پرابلم کو میتھمیٹیکل پرابلم میں ٹرانسفارم کر دے لیکن بہت سارے کمپیوٹر ایسے موجود ہیں کہ جو اگر آپ کے پاس میتھمیٹیکل پرابلم ہے اس کو سالو کر دے گا تو یہ جو اسٹیپ ہے یہ آپ نے کرنا ہے میں نے کرنا ہے حضرت انسان نے کرنا ہی کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ کل کوئی اتنا اچھا کمپیوٹر بن جائے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ڈپینڈ کرے اور وہ پرابلم کو سینس کر لے اور اس کے بعد پرابلم کو فارمولیٹ کر لے میں نے شاید کہیں ذکر کیا تھا کہ اس طرح کے آج کل جہاز آ گئے ہیں ایروپلین ایسے ہیں کہ جس وقت آپ اسٹارٹ کریں کسی بھی ایئرپورٹ سے اسلام آباد سے تو وہاں سے اسٹارٹ کرنے سے لے کر آرام سے وہ خود بخود چلے گا خود بخود ٹیکسی کرے گا خود بخود ٹیک آف کرے گا خود بخود لینڈ کرے گا خود بخود پارک ہو جائے گا یہ تو ہوا ہوا ہے لیکن یہ کس نے کیا کسی آدمی نے فیڈ ان کر کے اس کے اندر پروگرام کیا ہوا ہے لیکن اگر کوئی چیز نہیں آ جائے تو وہ کمپیوٹر ہینڈل نہیں کر سکتا بہت ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ کل اس طرح کے کمپیوٹر بن جائیں جس میں آپ کے پاس وہ سینس کر لے سینس کرنے کے بعد فارمولیٹ کر لے فارمولیٹ کرنے کے بعد سالو کر لے تو فارمولیشن کا کام تو آپ نے کرنا ہے آج کے کمپیوٹر ایسے ہیں کہ فارمولیشن کے بعد وہ سالو کر لیتے ہیں کوئی بھی کتنا بھی کمپلیکیٹڈ لینئر پروگرامنگ کا پرابلم دیا ہوا ہو اور اس کو اگر آپ میتھمیٹیکل پرابلم میں فارمولیٹ کر لیں تو کمپیوٹر چھوٹا چھوٹا کمپیوٹر اس کو سالو کر دے گا لینئر پروگرامنگ کیا چیز ہے is a mathematical O R technique design to aid in allocating scarce resources such as labour capital اور انرجی امنگ کمپیوٹنگ ایکٹیویٹیز آپ کے پاس مختلف ایکٹیویٹیز ہیں کمپیٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں آپ نے لوکیشن کرنی ہے ریسورسز کی جو آپ کے پاس کیپٹل ہے لیبر ہے انرجی ہے مشینز ہیں وغیرہ وغیرہ ان کو آپ نے الوکیٹ کرنا ہے اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ لینئر پروگرام کی مدد لیتے ہیں اس کے اندر پہلا اسٹیپ جو ہے وہ فارمولیشن کا ہے دوسرا اسٹیپ جو ہے سولوشن کا ابھی تک جو ہم نے دو ایک لیکچر کیے ہیں اس کے اوپر صرف فارمولیشن کے اوپر ہم نے فوکس کیا ہے فورس کیا ہے کہ ہم کیسے اس کو فارمولیٹ کرتے ہیں جب فارمولیٹ ہم کر لیں گے تو ہم سولوشن کر سکتے ہیں سولوشن معلوم کر سکتے ہیں اس کو ایک دفعہ پھر ریوائز کر کے دیکھتے ہیں کیا کچھ کیا ہے پہلی چیز جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے اندر فارمولیشن کے اندر کہ ڈیسیجن ویریبل ہونا چاہیے آپ کے پاس یعنی وہ چیزیں X one X two X three آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا اچیو کرنا ہے کیا کیا چیزیں آپ نے بنانی ہے یا کیا کیا چیزوں کو دیکھنا ہے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر آپ دیکھیں کسی وقت ایک فیکٹری کے اندر جائیں یا اگر آپ جس وقت یونیورسٹی کے اندر آ رہے ہوتے ہیں یا اپنی کلاس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے ذہن میں آ جائے اور آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو آپ دیکھیں آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے مثال کے طور سے آپ جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج کیا کرنا ہے اگر یہ پتا ہوگا جی آج میں نے دو کلاسیں اٹینڈ کرنی ہے مجھے لائبریری میں بھی جانا ہے لائبریری میں مجھے پتا نہیں کتنی دیر جانا ہے مجھے کیفے میں جانا ہے کینٹین میں بھی بیٹھنا ہے دوستوں سے بھی گپ لگانی ہے اور اس کے ساتھ ٹیچر کے اسائنمنٹ بھی کرنی ہے آپ کے پاس ٹائم تو وہی ہے نا چھ گھنٹے کہ صبح آٹھ بجے آتے ہیں دو بجے چلے جاتے ہیں ان چھ گھنٹوں میں یہ سارا کام کرنا ہے اگر آپ نے تین گھنٹے کینٹین میں گزار دیے تو پھر کیا کریں گے کس کس طرح سے اسائنمنٹ کریں گے اسی طریقے سے اگر آپ نے لائبریری میں تین گھنٹے گزار دیے تو آپ کلاس کیسے اٹینڈ کریں گے آپ سب کو ٹائم دیتے ہیں بھی اٹینڈ کرتے ہیں لائبریری میں بھی جاتے ہیں کینٹین میں بھی جاتے ہیں اسائنمنٹ بھی دیتے ہیں سارا کام کرتے ہیں نا تو آپ یہ لوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ریسورسز کو جو اسکیئرس ہیں چھ گھنٹے آپ کے پاس ٹائم ہے ان میں سارے کے سارے چیزیں کرتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کسی بھی لینئر پروگرام کے اندر کہ آپ نے ڈسیزن ویریبلس ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں یعنی کن کن چیزوں پہ نظر رکھنی ہے کیا کیا چیزیں بنانی ہیں کیا کیا چیزیں پروڈیوس کرنی ہے تاکہ آپ کا پروفٹ میکسیمم ہو جائے یا کون کون سی کاسٹ دیکھنی ہے کس کس جگہ پہ کاسٹ خرچ ہو رہی ہے ان کاسٹ فیکٹرس کو دیکھنا ہے تاکہ وہ کاسٹ کم سے کم خرچ ہو بجلی ہے کم خرچ کرنا ہے آپ کے پاس مٹیریل ہے اس کو کم استعمال کرنا ہے کم سے کم استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ کے پاس جو یوٹیلیٹیز ہے اس کو کم استعمال کرنی ہے لیبرس کو بڑی جوڈیشلی استعمال کرنا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے ٹائم تو ہے ہی ہے ٹائم کو بھی دیکھنا ہے جب یہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا آبجیکٹو فنکشن کیا ہے کہ آپ نے کتنا پروفٹ آپ کے پاس آ رہا ہے اور کتنا میکسیمم آ سکتا ہے یعنی کہ یہ ایکس ون ایکس ٹو کو کنٹرول کر کے آپ کے پاس کتنا زیادہ پروفٹ ہو سکتا ہے دو چیزیں اور پھر لاسٹلی دیکھنا ہوتا ہے کہ پیرامیٹر کیا ہے آپ کے پاس ریسٹرکشنس کیا ہے آپ کے پاس کنڈیشنس کیا ہیں آپ کی باؤنڈریز کیا ہیں کس کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں وہ تین چیزیں ہم نے بتائی decision variables objective function constraints تو جب آپ نے فارمولیٹ کر لیا لاسٹ چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ نان نیگیٹوٹی یعنی کہ جو ڈسیزن ویریبلس ہوتے ہیں یہاں پہ لینئر پروگرامنگ کے اندر وہ سارے کے سارے نان نیگیٹو ہوتے ہیں یا تو زیرو ہوتے ہیں یا پوزیٹو ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیگیٹو نہیں ہو سکتے مائنس فور مائنس تھری نہیں ہو سکتے زیرو ہو سکتے ہیں one two three four five six ہو سکتے ہیں فریکشن میں ہو سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن سارے کے سارے ریئل نمبر ہونے چاہیے اور نان نیگیٹو ہونے چاہیے یہ کچھ ایگزامپلس ہم نے کی تھی ان کو میں دوبارہ سے ریوائز کرتا ہوں کہ آپ کے پاس دو پروڈکٹس ہیں دو پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں آپ آپ کے پاس آپشن ہے کچھ لیبر دی ہوئی ہے آپ کے پاس کچھ را مٹیریل دیا ہوا ہے آپ کے پاس کچھ چیزیں اویلیبل ہیں آپ نے پلیٹس بنانی ہے مگس بنانے ہیں لیبر اس پہ کتنی خرچ ہوتی ہے اس پہ کلے کتنا خرچ ہوتا ہے اور at the same time profit کتنا ہوتا ہے پلیٹ بنانے میں آپ کو پروفٹ فور روپیز ملتا ہے مگ بنانے میں پروفٹ فائیو ملتا ہے آپ کیا کریں گے اس کو لینئر پروگرامنگ سے سالو کر سکتے ہیں پہلے اس کو آپ فارمولیٹ کریں گے فارمولیٹ کرنے کے بعد پھر کیا کریں گے اس کو سالو کریں گے تو فارمولیٹ کیسے کرتے ہیں جی جناب یہ آپ کو دیا ہوا ڈیٹا آپ کی ریسٹرکشنس ہے کہ لیبر فورٹی آورس ہے اور کلے آپ کے پاس ٹوینٹی پاؤنڈس ہے ہم نے اس کو فارمولیٹ کیا ہے فارمولیٹ کرنا ہے as a linear program model by defining each component of the model separately and then combining the two single model یہ ہم نے کیا تھا اسی کو دوبارہ سے ریوائز کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس کو ذرا دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کرنا ہے میکسیمائز زیڈ پروفٹ کو میکسیمائز کرنا ہے سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشنس یہ آپ کے پاس دو کنڈیشنس ہیں اور ایک نان نیگیٹیوٹی ہے یعنی کہ دو کانسٹینٹس ہیں آپ کے پاس اور ایک نان نانگیٹوٹی تین کنڈیشن آپ کے پاس بیسیکلی ہیں اور آپ نے آپ کے پاس جو بھی پروفیٹ ہے اس پروفیٹ کو میکسیمائز کرنا ہے کس طریقے سے میکسیمائز کرنا ہے کہ آپ نے اتنے ایکس ون پروڈیوس کرنا ہے اور اتنے ایکس ٹو پروڈیوس کرنا ہے اتنی پلیئرس پروڈیوس کرنی ہے اتنے مکس پروڈیوس کرنے ہیں تاکہ پروفٹ زیادہ سے زیادہ ہو جائے اور یہ جو آپ کے پاس کانسٹینٹس ہیں یہ بھی وائلیٹ نہ ہو کنڈیشن جو ہے آپ کے پاس وائلیٹ نہ ہو کنڈیشن ساری کی ساری فلفل کرنی ہے یعنی کہ آپ نے ریزلٹ بھی حاصل کرنا ہے اور کوئی انفیئر مین استعمال نہیں کرنی ہے انفیئر مین کا مطلب یہ ہے کہ اسی باؤنڈری کے اندر رہنا اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرنی اگر باہر نکلیں گے تو آپ کے پاس پرابلم ہو جائے گی کہ آپ کے پاس پتا ہے کہ 120 ٹوینٹی پاؤنڈس آف کلے ہے اس سے زیادہ بنانے کی کوشش کریں گے ہے ہی نہیں تو کیسے بنائیں گے 40 آورس لیبر ہے 40 آورس کے بعد آپ کے پاس لیبر اویلیبل ہی نہیں ہے تو آپ کیسے بنائیں گے یہ آپ کے پاس ریسٹرکشنس ہے تو ان ریسٹرکشنس کو میں آج اور زیادہ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے ساتھ اس کا سولوشن ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ X one twenty four plates آئیں گی X two is equal to eight marks آئے گا یہ کہاں سے آئے گا کس طرح سے آئے گا یہ ٹاپک آج کی ڈسکشن کا ہے اور میکسیمم پروفٹ جو آپ کے پاس آئے گا ون تھرٹی سکس آپ دیکھیے گا کہ اس سے زیادہ آپ پروفٹ نہیں کما سکتے میں نے کہا تھا آپ ہٹ اینڈ ٹرائل کر کے دیکھیں تو ون تھرٹی سکس سے زیادہ آپ پروفٹ نہیں کما سکتے this is the maximum profit which you which you can achieve by producing twenty four plates and eight marks پھر دوسری مثال لی تھی انگریڈینٹ مکسنگ کی جس میں ہمارے پاس مختلف چیزیں ہیں آپ کے پاس ویٹ دیا ہوا ہے اوٹ دیا ہوا ہے رائس دیا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس وٹامن اے اور ڈی کے کانٹینٹس ہیں آپ نے ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس پروڈکٹ کے اندر کتنا یہ انگریڈینٹس آپ نے ڈالنا ہے تاکہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پروفٹ بھی میکسیمائز ہو جائے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی آپ کے پاس پرابلم ہے جس کے اندر مختلف چیزیں ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کم سے کم پیسہ بھی خرچ ہو اور at the same time minimum requirement جو ہے وہ بھی فلفل ہو جائے اگر منیمم ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا وہ آدمی جو آپ کا کسٹمر ہے پرچیزر ہے وہ پرچیز نہیں کرے گا تو اس کی بھی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے ایٹ دا سیم ٹائم اپنی ریکوائرمنٹ یعنی کہ اپنی چیزیں بھی پوری کرنی ہے اپنی چیزیں کیا ہیں کہ we would like to minimize the cost at the same time we like to maximize over profit اس کا جو ایل پی ماڈل تھا وہ کیسا بنا تھا وہ بھی اس طرح سے بنا تھا minimize Z is equal to something اور سبجیکٹ ٹو دیز کنڈیشن اب اس کو اگر دیکھ ایک دفعہ پھر تو اس کے اندر بھی کوئی بھی آپ کے پاس جو ٹرم ہے اسکوائر کی نہیں ہے ملٹیپل کی نہیں ہے ساری کی ساری ٹرمز جو ہیں لینئر ٹرمز ہیں اس کے اندر ایکس ون کا کہیں اسکوائر نظر نہیں آئے گا ایکس ٹو کا کہیں اسکوائر نظر نہیں آئے گا اور اسی طریقے سے کانسٹینٹ جو وہ بھی ساری کی ساری لینئر ہیں جب کانسٹینٹس لینئر ہیں تو ان کو ہم ڈرا کریں گے ڈرا کریں گے تو کس طریقے سے ایک اسٹریٹ لائن بنے گی لیکن ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے تین ویریبلس ہیں X one X two X three اس کو کیسے ڈرا کریں گے جی اس کو ڈرا کر سکتے ہیں میتھمیٹکس کے اندر جیسے ہائپر پلین کی بات کرتے ہیں کہ تین سے زیادہ ڈائمینشنس ہوتی ہیں اس میں بھی یہ چیزیں ڈرا کی جا سکتی ہیں پھر میں نے انویسٹمنٹ پلاننگ کی ہے ایک آپ کو مثال دی تھی کہ کوئی ماجد خان صاحب ہیں ان کے پاس ستر ہزار روپے ہے وہ چاہتے ہیں انویسٹ کرے مختلف کنڈیشن دی ہوئی تھی وہ کنڈیشنز کیا تھی ایک کنڈیشنز ہمارے پاس کیا ہے کہ no more than twenty percent of the total investment should be in خاص خاص ڈپازٹ ڈپازٹ کے اندر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے سیکنڈ کنڈیشن ہے the amount invested in defence saving certificate should not exceed the amount invested in the other three alternatives یہ سیکنڈ کنڈیشن انہوں نے لگائی تھی اور تیسری کنڈیشن تھی ہمارے پاس at least thirty percent of the investment should be N I T and defence saving certificate and fourth is the the ratio of the amount invested in national certificate to the amount invested in N I T should not exceed one two three یعنی کہ وہ ریشو جو ہے نا ون ٹو تھری کی سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرنی چاہیے یہ چار کنڈیشنس ہیں آپ کے پاس سیونٹی تھاؤزینڈ روپیز ہے اس کو انویسٹ کرنا ہے اس طریقے سے تاکہ ان کے پاس ریٹرن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے یہ بہت عام چیز ہے بڑے پورٹ فولو ہے بینکس جو ہیں سارے اسی کے اوپر کام کرتے ہیں جتنی بھی انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں وہ سب اس پہ کام کرتی ہیں اگر آپ اخبار دیکھیں تو آج کل بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں جو کہ مارکیٹ کے اندر کون کون سی چیزوں کی میں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جی میں اشارہ کر رہا ہوں لیزنگ کمپنیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں بینک کے اشتہارات کی طرف جس کے اندر آج کل کار لیزنگ کی بڑی فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور آپ دیکھیے گا اسی کی وجہ سے ہمارے جو کار مینوفیکچررز ہیں وہ کار صحیح طریقے سے پرووائڈ نہیں کر سک رہے ہیں کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لیزنگ کمپنیز ہیں یا جو بینکس ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں پہ اینالائز کیا ہوگا انالیسز کیا ہوگا کہ ان کو اس جگہ پر پیسے لگانے میں زیادہ ریٹرن آئے گا ٹھیک ہے نا تو انہوں نے یہ ضرور دیکھا ہوگا جب بھی وہ پیسے لگا رہے ہیں لیزنگ کے اندر جب بھی وہ فائنینسنگ آج کل اتنا لبرلی دے رہے ہیں چاہے بینک ہاؤسنگ کی فائنینس ہے یا کار فائنینسز ہے یا اسمال لونس وغیرہ کافی اویلیبل ہے یہ فیسلٹیز اویلیبل ہے جب یہ چیزیں اخبار میں اشتہار دی گئی ہیں یہ اسکیمس آفر کی گئی ہیں اس سے پہلے ضرور اس طرح کا اینالس کیا ہوا ہوگا ٹھیک ہے جبھی تو وہ دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں ان کی ریٹرن کیا ہوگی اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو کل کو ہو سکتا ہے کہ پرابلم ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس بھی جے میں ایک کارڈ ہوگا جس کو ہم کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں وہ لوگ بھی اس میں کافی انالیس کرتے ہیں اور کافی لمبی فورکاسٹ کرتے ہیں کہ آج جو وہ جن ٹرمز پہ لون دے رہے ہیں یا لیزنگ دے رہے ہیں یا لیزنگ لے رہے ہیں تو الٹیمیٹلی تین سال چار سال پانچ سال کے بعد اس کا ریٹ آف ریٹرن کیا ہوگا تو اس کا جو ایل پی ماڈل ہے بڑا سمپل سا ہے کہ Z is equal to something subject to constants یہ آپ کے پاس دی ہوئی ہیں جو بھی کانسٹینٹ ہیں وہ ساری کے سارے لینئرس ہیں آبجیکٹو فنکشن وہ بھی لینئر ہیں اور آخر میں نان نیگیٹوٹی کی کنڈیشن دی ہوئی ہیں نان نیگیٹو اور should be greater than equal to zero اب یہ دیکھیے آپ کے پاس یہ بڑی لوز قسم کی بڑی فلیکسیبل قسم کی کانسٹینٹ دی ہوئی ہیں بڑی اسٹرکٹ کانسٹینٹس نہیں ہیں کسی وقت اسٹرکٹ کانسٹینٹس ہوں گی کسی وقت ڈومیننٹ کانسٹینٹس ہوں گی یہ ساری چیزیں ابھی ہم اینالائز کریں گے پھر ایک ایگزامپل لی تھی میں نے کیمیکل کیمیکل مکسچر مکسچر کی اس کے اندر بھی کچھ کنڈیشن مرکری ہے زنک ہے پوٹیشیم ہے اس کے اندر اس کی کاز دی ہوئی ہے کہ کتنا ہم زنک ڈالیں کتنا ہم مرکری ڈالیں کتنا ہم پوٹیشیم ڈالیں تاکہ وہ منیمم ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے اور at the same time cost بھی آپ کے پاس منیمم ہو اور اگر آپ نے پروفٹ کرنا ہے تو پروفٹ بھی میکسیمم ہو جائے ٹھیک ہے the mixture must contain at least this thing the cost per pound for mercury is there تو ہم نے کاسٹ کو مینیمائز کرنا ہوگا اس کا جو ایل پی ماڈل ہے وہ کیا بنے گا minimize that is equal to four x one plus eight x two plus nine x three subject to these condition اب کنڈیشنز کیا ہیں کہ ایکس ون کی قیمت should be greater than equal to two hundred x two should be greater than equal to three hundred and x three should be greater than equal to hundred x one plus بھی تھاؤزینڈ اور تھیں اس کے اندر بڑی سمپل سی اور واضح سی بات نظر آتی ہے کہ آپ کے پاس ایک آبجیکٹو فنکشن ہے اور آبجیکٹو فنکشن لینئر فنکشن ہے اس کو اگر اتفاق سے وہ ٹو ڈائمینشن ہے اس کو ڈرا کریں گے تو ایک اسٹریٹ لائن آئے گی اسی طریقے سے آپ کے پاس جو کانسٹینٹس اس کو جب آپ ڈرا کریں گے تو وہ بھی ایک اسٹریٹ لائن آئے گی چاہے ٹو ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں چاہے ہم تھری ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں چاہے فور ڈائمینشن کی چاہے این ڈائمینشن کی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج نہیں ان شاء اللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو ہم فارمولیٹ کریں گے تو ہم این ڈائمینشن کی بات کریں گے جس میں این ویریبلس کی بات کریں گے جب ہم اس کا سولوشن میتھڈ آپ کو بتائیں گے تو اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے چار ویریبلس ہوں یا آپ کے پاس این ویریبلس ہوں طریقہ کار سارا وہی ہوگا coming back solution of L P اس کو دو طریقے سے ہم سالو کرتے ہیں بیسیکلی طریقہ ایک ہی ہے یہ ایک ایکسپلین کرنے کا طریقہ کار ہے جو ابھی میتھڈ آپ کو میں بتا رہا ہوں گرافکل سولوشن یہ ایک ایکسپلینیشن ہے کہ کس طریقے سے ہم سالو کرتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے ٹو ڈائمینشن کی ہم ایگزامپل لیں گے وہی تھری ڈائمینشن میں وہی ہو رہا ہوگا وہی فور ڈائمینشن میں بھی وہی ہو رہا ہوگا اینڈ ڈائمینشن میں بھی ہو رہا میں کیا کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے آپ کے پاس اگر کوئی ایل پی پرابلم ہے اس کے اندر دو ویریبلس ہیں ایکس اور وائی یا ایکس ون اور ایکس ٹو اس کو سالو کریں گے جو اس کا طریقہ کار ہے جو اس کی پکچر بنے گی جو اس کی ڈرائنگ ہوگی وہ exactly سیم ہوگی کہ اگر آپ کوئی ایک ایل پی پرابلم سالو کر رہے ہوں گے جس کے اندر آپ کے پاس این ویریبلس ہیں دس ویریبلس ہیں یا بارہ ویریبلس ہیں اگر اسٹریٹ لائن ایک ٹو ڈائمینشن میں ہے وہی تھری ڈائمینشن میں بھی ہوگی وہی فور ڈائمینشن میں بھی وہ فائیو ڈائمینشن میں بھی یعنی پانچ ویریبل چھ ویریبل سات ویریبل کے اندر اگر آپ اسٹریٹ لائن ڈرا کریں گے تو اسٹریٹ لائن ہی ہوگی ٹھیک ہے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جناب graphical solution of linear programming یہ سولوشن آف ایل پی میں نے لکھا ہے ایل پی اس کا مطلب ہے لینئر پروگرام ٹھیک ہے لینئر پروگرامنگ پرابلم نہیں لکھا میں نے linear program linear programming problem کو لینئر پروگرام بھی کہتے ہیں لینئر پروگرام سے کیا مراد ہے کہ آپ کے پاس ایک آبجیکٹو فنکشن ہے آپ کے پاس کانسٹینٹس ہیں آپ کے پاس نان نیگیٹوٹی کانسٹینٹ دی ہوئی ہے objective function constants and in the and non condition ان تینوں کو جب اکٹھا لکھا جائے گا تو ان تینوں کو ملا کے ہم لینئر پروگرام کہتے ہیں یا لینئر پروگرامنگ پرابلم کہتے ہیں اس کا سب سے پہلے گرافیکل سولوشن ہم آپ کو بتاتے ہیں very trivial very obvious very straightforward بہت جلدی کریں گے اس ایگزامپلس ہیں اس کو بھی دیکھ لیجیے گا لیکن کیسے کریں گے کیسے سالو کریں گے اس کی فلاسفی لاجک سمجھ لیں یہ چیز سمپلیکس میتھڈ کے اندر بھی اپلائی ہوگی میں نے ایک چیز آپ کو بتائی سمپلیکس میتھڈ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی لینئر پروگرامنگ پرابلم کو سالو کرنے کا میں کیا کر رہا ہوں بہت ٹریویل سی چیزیں جو نائنتھ ٹینتھ میں آپ نے کی ہوں گی وہ میں کر رہا ہوں اس وقت یہ آپ کے پاس ایکس ایکسز اور وائی ایکسز ٹھیک ہے اس کے وہی four quadrant first second third اور فورتھ فرسٹ کوارڈنٹ میں X positive Y positive second quadrant میں X negative Y positive third کوارڈر میں X negative Y negative fourth کوارڈر میں ایکس پوزیٹو وائی نیگیٹو وہی چیز ہے نا اب آپ کے پاس یہ اکویشن ہے three X plus five Y is to fifteen یہ کیا چیز ہے یہ ایک اسٹریٹ لائن ہے اسٹریٹ لائن پڑی تھی نا کوڈر جومیٹری یہ کون سی اسٹریٹ لائن ہے جس کے اندر وائی انٹرسپٹ آپ کے پاس 3 ہے اور ایکس انٹرسپٹ 5 ہے اس کو آپ ڈرا کریں گے تو یہ ایک اسٹریٹ لائن اس طریقے سے بنے گی ٹھیک ہے اس کا سلوپ جو ہوگا وہ نیگیٹو ہوگا am I right am I wrong check کر لیجیے گا یہ کچھ اس طرح کی ایک اسٹریٹ لائن بنے گی یہ اسٹریٹ لائن بن گئی تو اس سے کیا مراد ہے یہ جب اسٹریٹ لائن ہمارے پاس بن گئی تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر سیٹ آف پوائنٹس ہیں انفائنائٹ سیٹ آف پوائنٹس ہیں اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے پوائنٹس آپ کو نظر آئیں گے ایکس ایکسس کے اوپر آپ کے پاس کیا پوائنٹ نظر آئے گا مثال کے طور سے فائیو زیرو ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے وائی ایکسس پہ زیرو تھری نظر آئے گا اینڈ سو آن سو فورتھ بہت سارے پوائنٹس ہیں set of infinite points on this straight lines آپ ایک ایکس کی ویلو کریں گے وائی کی دوسری ویلو آ جائے گی پھر ایکس کی دوسری ویلو رکھیں گے پھر وائی کی ویلو آ جائے گی اینڈ سو آن سو فورتھ اس کے اوپر انفائنائٹ نمبر آف پوائنٹس ہوں گے یہ تو میرے پاس اکویشن ہے لیکن اگر اس اکویشن کو میں ریپلیس کر دوں کس کے ساتھ انکوالٹی کے ساتھ میں لکھوں 3x X plus five Y is less than اور اس کو ذرا دیکھتے ہیں کیا چیز ہے 3x X plus five Y is equal to fifteen تو ہے لیکن اگر یہ ہو جائے 3x X plus five Y less than fifteen تو کیسے کریں گے ذرا دیکھتے ہیں three X plus five Y is equal to fifteen تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہی اسٹریٹ لائن ہے وہ سارے کے سارے پوائنٹس جو اس لائن کے اوپر لائی کرتے ہیں لیکن اتفاق سے یہ اگر ہو جائے 3x X plus five Y is less than اور equal equal to to fifteen fifteen less than اور تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ خالی یہ اسٹریٹ لائن اس کا مطلب ہوگا سارے کے سارے کا ریجن جو اس لائن سے نیچے لائی کرتا ہے یعنی set of all those points جو کہ اس لائن کے نیچے لائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے تو ہمارے پاس 3x X plus five Y بڑی ریسٹرکٹیڈ قسم کی چیزیں تھیں بڑے ریسٹرکٹیڈ پوائنٹس تھے وہاں پہ بھی انفائنائٹ تھے لیکن یہاں پہ تو بہت بڑا ریجن ہو گیا اس کو ڈھونڈنا ہی مشکل ہوگا ان پوائنٹس کو کتنے پوائنٹس ہوں گے million and billions of points یہاں پر موجود ہوں گے اگر یہ ہو جاتا ہے 3x X plus five Y is greater than equal to fifteen یعنی set of all those points which are line above this line اس لائن کے اوپر تو ہیں ہی اور اس سے ابو تو یہ ہمارے پاس انکوالٹیز اکویشن کے اندر آپ کے پاس یہ ریسٹرکشن ہے لیکن اگر آپ کے پاس انکوالٹیز آ جائے تو خالی لائنس نہیں ہوتی ہے پورے کا پورا ریجن آ جاتا ہے لیس دین میں یہ سارا ریجن اور گریٹر دین اکول ٹو میں یہ سارے کا سارا ریجن آ جائے گا تو ایک ذرا سی چیز چینج کرنے سے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا فرق آتا ہے اور یہاں پر جب ہم لینئر پروگرامنگ کا پرابلم سالو کریں گے تو ہم سیٹ آف پوائنٹس ڈھونڈ رہے ہوں گے یعنی X one X two decision variable جو ہے ہمارے پاس ایکس وائی جو ہے ہمارے پاس ان کی ویلوز ہم معلوم کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اگر اس کو دیکھیں اس کانسٹینٹ کو 3x X plus five Y is less than اور یعنی آپ نے اپنے سولوشن پوائنٹ ڈھونڈنے ہیں ایسے سولوشن پوائنٹ جو اس لائن سے نیچے لائی کر رہے ہیں اگر خالی یہ لکھا ہوتا 3x X plus five Y is fifteen تو بہت اچھی بات ہوتی ہم نہ ادھر ڈھونڈ رہے ہوتے نہ ادھر ڈھونڈ رہے ہوتے صرف اس لائن کے اوپر اپنے سولوشن پوائنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ٹھیک بات ہے تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو ڈفرینٹ ماڈلس بتائے تھے ڈفرینٹ ایگزامپلس جو میں نے کی تھی اس کے اندر ذرا سا اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو انکوالٹیز ہیں وہ کیا چیز ریپرزینٹ کر رہی ہے یہی ہم یہاں پر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اب ہمارے پاس یہ ایک once again same X axis Y axis اب میں کیا کہہ رہا ہوں three X plus five Y is less than equal to fifteen X is greater than equal to zero Y greater than equal to zero یہ جو میرے پاس نان نیگیٹوٹی یا نان نیگیٹو جو کنڈیشن دی ہوئی ہے یہ کیا بتا رہا ہے جی یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ نے صرف اور صرف فرسٹ کوارڈنٹ کے اندر رہنا ہے کیا کرنا ہے آپ نے اس سے پہلے ہمارے پاس چار کوارڈنٹ تھے ایک دو تین اور یہ چار کوارڈنٹ تھے ٹھیک ہے نا چاروں کے چاروں لیکن جب یہ کنڈیشن لگائی آپ نے کہا کہ X is greater than equal to zero and Y is greater than equal to zero تو آپ نے کہا کہ جی بھول جائیں یہاں پر بھی نہیں دیکھنا یہاں پر بھی نہیں دیکھنا یہاں پر بھی نہیں دیکھنا یعنی کہ دیکھنے میں جب ہم اس وقت فارمولیٹ کر رہے تھے اور وہاں لکھ رہے تھے کہ X is greater than equal to zero Y greater than equal to zero Z greater than equal to zero تو اس سے مراد کیا تھی ہم تو وہاں پہ ڈیفائن کر رہے تھے کہ ہاں یہ چیزیں بنانی ہیں لیکن اس وقت ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ ہم ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں ان تینوں کوارڈنٹ کو المنیٹ کر رہے ہیں اب آپ نے ان تینوں میں اپنے جواب نہیں ڈھونڈنا ہے آپ نے صرف اس پوزیٹو کے اندر ہی جواب ڈھونڈنا ہے یعنی جس کے اندر آپ کے پاس ایکس کی ویلو پوزیٹو ہو یا زیرو ہو وائی کی ویلو پوزیٹو یا زیرو ہو یہ میں نے لائن ڈرا کر دی اب آپ کے پاس جو ریجن آ گیا کون سا ریجن آیا یہ ریجن آ گیا دیکھے اب آپ نے ادھر ادھر نہیں جانا ہے یہ دو اکویشن لکھنے سے آپ کے جو سولوشن پوائنٹس ہے آپ کے جو سولوشن سیٹس ہے کیا ہے یہ جو ٹرائنگل بنی ہوئی ہے پیلے سے رنگ کی اس کے اندر ہی آپ نے ڈھونڈنے پوائنٹس میں آپ نے اپنا جواب ڈھونڈنا ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی اکویشن نے کتنا بڑا کام کر دیا آپ کو پوری جگہ پوری دنیا ڈھونڈنے کی بجائے چھوٹی سی جگہ پہ آپ کو مختص کر دیا آپ کو وہاں پہ پن پوائنٹ کر دیا کہ جہاں پہ یہ اس کا جواب ملے گا یہیں پہ ڈھونڈو پروسیجر کیا ہوگا جناب اس کے اندر دیکھتے ہیں اس پروسیجر کو ذرا سا پڑھ لیں میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیے اور ذرا دیکھ لیجیے step number one consider all the constants taking the equality relationship plot all the straight lines in a graph and get feasible solution space satisfying the inequality usually we get a bounded solution space step number two assign an arbitrary value for the objective function, plot the straight line to represent the objective function with the arbitrary value for z. Step number 3, move the objective line parallel in the appropriate direction in the solution space to maximize and in the opposite direction to minimize the objective function under consideration. Step number 4, in this process, the moving objective line may meet an extreme point or corner point beyond which we cannot proceed as this violates the constraints. You have to note the coordinate of this extreme point اور ہم نے کیا یہ آپ کو طریقہ کار بتایا طریقہ کار کیا بتایا کہ آپ نے پلاٹ کرنے ہیں ساری کے سارے جتنی بھی آپ کے پاس کانسٹینٹس ہیں وہ پلاٹ کرنی ہے پلاٹ کرنے کے بعد آپ کو پاس ایک سولوشن ریجن آ جائے گا یعنی وہ ریجن جس کے اندر آپ سولوشن ڈھونڈ سکتے ہیں جس کو ہم سولوشن اسپیس کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں جیسے وہ میں نے ایگزامپل لی تھی نا ابھی آپ کو دکھایا تھا کہ وہ ٹرائنگل بن گئی تھی اسی ٹرائنگل کے اندر ہم نے سولوشن ڈھونڈنے لیکن یہاں پہ کچھ میتھمیٹیشنس نے اچھا کام کیا ہوا ہے تو ہمارے سولوشنس آسانی سے مل جائیں گے اور مل جاتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا طریقہ کار ہے لیکن یہ جو انکوالٹیز ہیں یہ جو آپ کے پاس ریسٹرکشنس ہیں یہ آپ کے پاس جو کنڈیشنس ہیں جو کانسٹینٹس ہیں یہ آپ کو بتاتی ہے کہ سولوشن اسپیس آپ کی کس طرح کی بن جائے گی کہاں پہ ہوگا اب یہ آپ کے پاس سوال ہے بڑا سادہ سا سوال ہے maximize Z is equal to four X plus seven Y subject to X is less than equal to forty Y is less than equal to thirty اور X plus Y less than equal to sixty X Y non negative اس کو کیسے سالو کریں گے اس کو کس طریقے سے کریں گے ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے پاس دو تین ریسٹرکشنس ہیں کنڈیشنس ہیں وہ ہم لگائیں گے کہ مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے X is less than equal to forty تو اس سے کیا مراد ہے کہ X is less than equal to forty آپ کے پاس فورٹی سے پیچھے پیچھے آپ نے دیکھنا ہے فورٹی سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی ہے وائی کی قیمت کیا دی ہوئی ہے وائی کی قیمت less than equal to thirty دی ہوئی ہے تو آپ تھرٹی سے نیچے نیچے رہنے کی کوشش کریں گے اور آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ ایکس اینڈ وائی جو ہے وہ نان نیگیٹو ہے تو آپ کے پاس فرسٹ کوارڈنٹ ہے فرسٹ کوڈنٹ کی بات چیت کر رہے ہیں آپ کے پاس دو کنڈیشن ہیں آپ کو پتا چل گیا کہ اس ریکٹینگل کے اندر اندر ہی رہ کے کہیں کام کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ تیسری کنڈیشن ہیں تیسری کنڈیشن جو آپ کے پاس وہ دی ہوئی ہے اور اس کو دیکھ کے پھر آپ نے آپٹیمائز کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں with the help of graph لیکن یہ ذرا غور سے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس اکویشن کیا کیا ہیں کیونکہ تھوڑی سی ہمارے پاس لمیٹیشن ہے نا لمیٹیشن کس چیز کی ہے اسکرین کی آپ کی پلازما کی اور ہمارے لیپ ٹاپ کی ہم جب پڑھایا کرتے تھے تو بڑا لمبا سا بورڈ ہوتا تھا ایک طرف سے شروع ہو کے لیکن چوک ہوا کرتی تھی ہاتھ بھی ہمارے سفید ہوا کرتے تھے تمام کپڑے ڈسٹ کے ساتھ بھرے ہوئے ہوا کرتے تھے لیکن اس میں ایک فائدہ یہ تھا کہ بہت بڑا بورڈ ہوتا تھا شروع سے اسٹارٹ کر کے پورا لیکچر اسی کے اندر اویلیبل ہوتا تھا لیکن آپ کے لیکچرز کے لیے آسانی بھی ہے مشکل بھی ہے مشکل یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ میں اتنی ساری چیزیں ہم سما نہیں سکتے لیکن آسانی یہ ہے کہ کتنی دفعہ ہم اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے وہاں پہ ایک دفعہ مٹا دیتے تھے پھر دوبارہ سے لکھنا پڑتا تھا تو یہ جناب سہولتیں کافی آ گئی ہیں او آر کافی آسان ہو گیا ہے ان نئی ٹیکنالوجی سے نئی چیزوں کے ساتھ اگر یہ کمپیوٹر نہ ہوتے تو او آر اتنا ترقی نہیں کرتا اس کے برعکس دوسرے طرف او آر والے کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کی ترقی میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے وہ کیسے وہ جناب کہتے ہیں کہ ایک کہیں ارلی سکسٹیز کے اندر سوری لیٹ سکسٹیز اور ارلی سیونٹیز میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں بڑے بڑے کمپیوٹر ہوا کرتے تھے بڑی بڑی کمپنیز ان کے بہت بڑے بڑے کمپیوٹر بڑے بڑے کمروں کے اندر رکھے ہوتے تھے تو ایک او آر والا آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ جناب یہ آپ کا کمپیوٹر ترقی اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کمپیوٹر کو اس بڑے بڑے کمروں سے نکال کے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ نہیں لے کے آئیں گے اس نے کہا یہ تم نے کیسے سوچا اس نے کہا ہم نے اس طرح سے سوچا کہ ہمارے پاس او آر کا بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پرابلم میں توڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرابلم کو سالو کرتے ہیں پھر اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کمپیوٹر بڑے پرابلم کو سالو کر لیتے ہیں آپ بھی ایسا کریں اس بڑے کمپیوٹر کو توڑے چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر بنائیں اور چھوٹے چھوٹے سے کام کریں اور اس کے بعد پھر ایک بڑا کمپیوٹر آ گیا تو یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی انہوں نے کیا کیا بڑے کمپیوٹر سے مین فریم سے منی پہ آئے منی سے پھر وہ مائکرو پہ آئے اور دین پی سی پہ آئے اور اس وجہ سے آپ کے پاس پی سی پہنچ گیا لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ پی سی جو ہے وہ تو الگ چھوٹی سی جگہ پر پہنچ گیا ہے وہ لوگ بڑے اس میں کام کرتے تھے انہوں نے کیا کیا ایک انٹرنیٹ بنایا جس کو نیٹورکنگ کہا نیٹورک آف کمپیوٹرز بنایا انٹرنیٹ بنایا انٹرنیٹس بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ آج اس جگہ پر پہنچ گئے تو او آر کی ترقی کے اندر کمپیوٹر کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور کمپیوٹر کی ترقی کے اندر او آر کا بہت بڑا ہاتھ ہے آتے ہیں واپس اپنے اس پرابلم کی طرف اس کو کیسے سالو کرتے ہیں تو یہ جناب ہمارے پاس وہی ایکس ایکسس وہی وائی ایکسس ہمارے پاس موجود ہیں ہم نے کیسے لکھے یہ ایکس ایکسس وائی ایکسس ہم نے کانسٹینٹس ڈرا کر لیے ہیں لیکن آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن کیا تھا ایک دفعہ پھر دیکھ لیں یہ آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہے four X plus seven Y یعنی four X plus seven Y یہ آبجیکٹو فنکشن ہے یہ آپ نے پروفٹ ہے اس کو آپ نے میکسیمائز کرنے کی کوشش کرنی ہے اب four X plus seven Y کا کچھ جواب آ سکتا ہے مثال کے طور سے ایکس ون ہے وائی ون ہے تو کیا جواب آئے گا الیون آئے گا اس کے بعد کیا جواب آ سکتا ہے ایکس کی ویلو ٹو رکھ لیں وائی کی ویلو ٹو رکھ لیں تو fourteen plus eight twenty two جواب آ جائے گا ٹھیک بات ہے یا غلط بات ہے میں نے کیا بتایا ابھی آپ کو کہ four X plus seven Y جیسے الیون آ سکتا ہے four X plus seven Y twenty two آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا سیون ٹو ایکس کی ویلو ون ہو سکتی ہے وائی کی ویلو تھری ہو سکتی ہے یہ کیا چیز ہے بیسیکلی آپ کے پاس پروفٹ کی ویلو آ رہی ہے لیکن اس کو اگر آپ ڈرا کریں کہ four x plus seven y equal to eleven تو یہ آپ کے پاس ایک اسٹریٹ لائن بنے گی اسی طریقے سے four x plus seven y is equal twenty two یہ بھی ایک اسٹریٹ لائن بنے گی یہ دونوں لائن جو ہیں پیرل ہوں گی لیکن پہلی لائن میں آپ کے پاس 11 جواب آ رہا ہے دوسری لائن میں آپ کے پاس 22 جواب آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لائن تھوڑی سی اس کے اوپر ہوگی پھر اس کے بعد 33 آ سکتا ہے تو وہ اس کے اور اوپر ہوگی اب آپ کی خواہش ہوگی کہ 33 تھری روپیز پروفٹ ہو جائے آپ کی خواہش ہوگی 44 ہو جائے اور زیادہ بھی ہو جائے یہی ہمارے پاس آبجیکٹو ہے تو ہم اس کو کیسے اچیو کرنے کی کوشش کریں گے یہ دوبارہ سے ایکسپلین کرتا ہوں ونس اگین جناب وہی چیز آپ کے پاس یہ کیا چیز ہے یہ ساری کی ساری کانسٹینٹس ہیں اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں پہلے تو سب سے پہلے ہم نے وہی لیا ہے کہ نان نیگیٹو کانسٹینٹ جس میں ایکس پازیٹو یا ایکس نان نیگیٹو ہے اس کے اندر ہم نے یہ سائڈ کو اگنور کر دیا اسی طریقے سے y is non negative y is greater than equal to zero اس کا مطلب یہ ہے کہ وائی سارے کے سارے یہاں پر ہے اس کے نیچے نہیں ہے تو ہم نے فرسٹ کوارڈنٹ لے لیا تو پہلی چیز وہ جو لاسٹ آپ کے پاس کنڈیشن ہے نان نیگیٹوٹی کی اس سے پہلا کوارڈنٹ آ گیا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا ہے کہ x should be less than equal to forty اب یہ x should be less than equal to forty یہ وہ لائن ہے کہ آپ نے اس کے اندر اندر دیکھنا ہے اس کے باہر آپ نے نہیں دیکھنا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ والی لائن اس نے آپ کو کہا کہ اس کے اس طرف مت جاؤ یہیں پر ہی رہو کہیں آگے نہیں جاؤ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے آپ کے پاس y than equal to thirty اس نے کہا کہ یہ اپنے لائن ڈرا کی پہلے اور وائی لیس دین تھرٹی یہ ریجن ہے سارے کے سارا اس لائن کے نیچے تو اب آپ کے پاس کیا چیز آ گئی ان دو کنڈیشن سے ایک اس کنڈیشن سے آپ کے پاس یہ والا ریجن آیا جو کہ اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے and it's going in this direction یعنی دس ویری ریکٹینگل یہ آپ کے پاس ایک ریکٹینگل آ گئی اور آپ کا سولوشن اسپیس اسی کے اندر موجود ہوگا پھر اس کے بعد تیسری جو آپ کے پاس کنڈیشن تھی وہ کیا تھی x plus five less than equal to sixty تو آپ نے یہ لائن ڈرا کی اور آپ نے کہا کہ اس کے نیچے نیچے آئے اس لائن نے کچھ کام کیا نہیں کیا بلکہ آپ کے ریجن کو اور چھوٹا کر دیا یعنی پہلے کے یہاں سے یہاں تک آتے تھے اب ضرورت نہیں ہے نا you have to come from here to this very place and then go to this and then this تو اب آپ کے پاس سولوشن اسپیس سولوشن ریجن جو ہے وہ اور تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہی جواب ڈھونڈنا ہے اب ہمارے پاس ایک اور پراپرٹی ہے یہ پراپرٹی ہم آپ کو بتائیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ لینئر پروگرامنگ کا سولوشن ڈھونڈیں گے تو وہ ہمیشہ کارنرس پہ آئے گا کونوں پہ آئے گا یعنی کہ آپ کے پاس جو آپٹیمل جواب آئے گا یا تو یہاں پر آئے گا یا اس کونے پہ آئے گا یا اس کونے پر آئے گا یا اس کونے پر آئے گا یہ ایک تھورم ہے جو ہم آپ کو کسی وقت ذرا ایکسپلین کریں گے یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس یہ جو پالیگن بنے گی یہ یہ جو شکل بنے گی جو کٹ کرتے جائیں گے نا ابھی تو آپ نے ایک ہی کنڈیشن لگائی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کنڈیشن ہوتی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اور لائن یہاں سے ڈرا کر دیتے تو ریجن یہاں پہ اور کم ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک پالیگن بن جاتی ہے یہاں پر دیکھیں ایک دو تین چار پانچ تو یہ پانچ کونے والی شکل بنی کبھی چھ کونے والی بن سکتی ہے کبھی آٹھ کونے والی بن سکتی ہے تو وہ جو بنے گی آپ کے پاس پالیگن ساری کے ساری اور آپ کے پاس سولوشن جو ہوگا ان کارنر پوائنٹس پہ آئے گا یہ جب آپ کے پاس کارنر پوائنٹس آ گئے تو ان کارنر پوائنٹس کو لے لیں اور ان کارنر پوائنٹس کو آبجیکٹو فنکشن کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں جب سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس ان میں سے ایک ویلو جو ہوگی وہ میکسیمم آئے گی اسی جگہ پر اسی پوائنٹ کے اوپر آپ کے پاس جو آبجیکٹو فنکشن ہوگا وہ میکسیمم ہوگا تو آپ نے کیا کیا اس پروسیس کے اندر آپ نے یہ ڈفرنٹ پوائنٹس کیلکولیٹ کیے ان میں سے ایک پوائنٹ جو ہوگا وہ آپٹیمل پوائنٹ ہوگا اور اس پوائنٹ پہ آبجیکٹو فنکشن کی ویلو جو ہوگی وہ میکسیمم ہوگی دوسری طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو آبجیکٹو فنکشن ہے نا four x plus seven y is equal to فرض کر لیں الیون یہ ایک آپ لائن ڈرا کر لیں کہیں پہ بھی ایک لائن ہوگی اور اس لائن کو دھیرے دھیرے اوپر لے کے جانے کی کوشش کریں مثال کے طور سے کہ یہ لائن یہاں پر ہے نا اور اس لائن کو اوپر اوپر لے کے جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ اس کے بعد فردر اگر آپ لائن کو اوپر لے کے جائیں گے تو آپ کی جو کانسٹینٹس ہے وہ وائلیٹ ہو جائیں گی آبجیکٹو فنکشن یہاں پہ رکھیں گے تو بالکل ٹھیک ہے اور اوپر لے کے جائیں گے تو ایک پوائنٹ پہ آنے کے بعد فردر نہیں جا سکیں گے جس پوائنٹ سے آپ فردر نہیں جا سکیں گے وہ آپ کے پاس میکسیمم پوائنٹ ہوگا یعنی دو طریقہ کار ہو گئے پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو ڈفرنٹ پوائنٹس آئے تھے ان ڈفرنٹ پوائنٹس کو لے لیں اور آبجیکٹو فنکشن کے اندر ان کی ویلو سبسٹیچیوٹ کریں جو بھی میکسیمم ہے وہ آپ چوز کر لیں تو آپ نے کتنے پوائنٹس ہیں یہاں پر اس کیس کے اندر ایک دو تین چار آپ کے پاس پوائنٹس آئیں گے اور یہ تو آبیسلی آپ کے پاس انیشیل پوائنٹ ہوگا جہاں سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن ان ایک دو تین چار پوائنٹ میں سے ایک جگہ پر آپ کا آبجیکٹو فنکشن جو ہوگا وہ میکسیمائز ہو جائے گا اس کے دوسرے برعکس دوسرے طریقے سے آپ یہ کیا کر سکتے ہیں اسی لائن کو آپ موو کریں یہ لائن کو موو کرتے رہیں اور یہاں پہ لاتے رہیں جس جگہ پر بھی جس پوائنٹ پر بھی یہ لائن فردر نہیں جا سکے وہ آپ کے پاس میکسیمم پوائنٹ آ جائے گا تو یہ آپ طریقہ کار تھا گرافیکل میتھڈ سے کوئی بھی سمپلیکس کوئی بھی لینئر پروگرامنگ کا سوال سالو کرنے کا طریقہ کار what I try to explain here is the graphical method to solve linear programming problem لیکن اس کے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لمیٹیشنس تھے کچھ پرابلمس تھے بہت سارے پرابلمس تھے پہلی پرابلم تو یہ ہے کہ دو ڈائمینشن سے زیادہ اس کو آپ ڈرا نہیں کر سکیں گے آپ کے لیے پرابلم آئے گی یعنی کہ یہ صرف طریقہ کار ویلڈ ہے اونلی فار ٹو ویریبلس لیکن ایک چیز یہاں سے بڑی اچھی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی لینئر پروگرامنگ پرابلم کا سولوشن دیکھیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کارنر پوائنٹس پہ وہ کارنر پوائنٹس چاہے ٹو ڈائمینشن میں ہو چاہے تھری ڈائمینشن میں ہو چاہے فور ڈائمینشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیشہ اس کارنر کے اوپر ملیں گے آپ کو چاہے آپ تھری ڈائمینشن میں بھی دیکھیں ڈرا کر کے دیکھیں تو انہیں پوائنٹس کے اوپر ملیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا چلا کہ کس طریقے سے جو کانسٹینٹس ہیں وہ جو ریجنس ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے وہ کٹ کرتی ہیں آپ کو کس طرح سے آپٹیمل سولوشن کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہوتا ہے کس طریقے سے آپ اس کو ویری کر سکتے ہیں اور کارنر پوائنٹس پہ آپ کس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں یہ چیزیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں اسی کو لے کے ہم جرنلائز کریں گے اور ایک نیا طریقہ کار جسے ہم سمپلیکس میتھڈ کہتے ہیں اور وہ کسی بھی ڈائمینشن کی اکویشن دی ہوئی ہیں آپ کو ان کو سالو کیا جا سکتا ہے آگے چلیں آگے پروسیڈ کریں solution of linear programming with the help of simplex method simplex method پڑھنے سے پہلے میں تھوڑی سی چیزیں بتاتا چلوں کہ یہ بیس کرتی ہے میٹریسس کے اوپر میٹریسس کے اندر بھی کچھ آپ نے آپریشن کی تھی وہ آپریشنس کون سی آپریشن کہلاتی ہیں رو آپریشنس ٹھیک ہے تو یہاں پر رو آپریشن ہی استعمال کی جائیں گی زیادہ تر جس کے اندر کیا ہے کوئی سی بھی دو روز کو آپ انٹرچینج کر سکتے ہیں کسی بھی رو کو کسی بھی نمبر سے آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر کے دوسری رو کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہ میٹرس کہاں سے آتی ہیں یہ سیٹ آف اکویشن سے آتی ہیں تو طریقہ کار کیا ہوگا یہ سمپلیکس میتھڈ میں پہلی چیز یہ کریں گے ہم جو ہمارے پاس کانسٹینٹس ہیں انکوالٹیز ہیں اس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے اکوالٹیز میں وہ کیا طریقہ کار ہوگا کہ آپ کے پاس مثال کے طور سے کہ less than or equal to inequality ہے three x plus four y's to twelve first کیا three x plus four y's تو یہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے یہ چھوٹا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ جو بڑا ہے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں کوئی چیز ہم ایڈ کر کے اس کے برابر کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایس ایڈ کر دیتے ہیں مثال کے طور سے three x plus four y plus seven is equal to twelve یہ ایس ہم نے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کی اور وہ نئی چیز کیا ہوگی اس کا ہم ایک نیا نام دیں گے جسے ہم سلیکٹ ویریبل کہتے ہیں تو three x plus four y plus s is equal to twelve ہو گیا ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس three x plus four y is greater equal to twelve ہے تو ہم یہاں سے کوئی چیز سبٹ کرنے کی کوشش کریں گے three x plus four y minus p is equal to twelve ہو جائے گا تو اب پہلی پہلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم ٹرانسفارم کریں گے جو کانسٹینٹس آپ کے پاس انکوالٹیز کانسٹینٹس ہیں اس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے ٹو دی اکوالٹیز اور اس کے بعد اس کو ہم سالو کریں گے تو کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں سمپلیکس میتھڈ کی وہ پراپرٹیز پہلے دیکھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو ہم اپلائی کریں گے اس کے ذریعے ہم سالو کریں گے اس کو ہم ایکسپلین کریں گے آپ کو یہ پراپرٹیز دیکھ لیں پہلے جس کے بیس پہ یہ سارا سمپلیکس میتھڈ بیس کرتا ہے simplex method is based on the following fundamental properties property number one the collection of feasible solution constitute a convex set ابھی تک میں نے کانویکس سیٹ آپ کو نہیں بتایا تھا کانویکس سیٹ پہ آپ کو بتاؤں گا Number one property, the collection of feasible solutions constitute a convex set. Property number two, if a feasible solution exists, a basic feasible solution exists where the basic feasible solution corresponds to the extreme points, corner points of the set of feasible solution. ठीक है जी, a basic feasible solution exists where the basic feasible solution corresponds solution پر غور سے دیکھ لیں پھر دےزلی فائنا فیزیبل سولوشنٹیو فنکشنز اے فائنا اور minimum then at least one optimal solution is a basic feasible solution تو یہ جناب چار پراپرٹیز ہے ان چار پراپرٹیز کی بیس کے اوپر ہم سارا سمپلیکس میتھڈ کریں گے اس میں کیا چیز میں نے آپ کو بتانی ہے میں نے بتانا ہے کہ کانویکس سیٹ کیا ہوتا ہے کارنر پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے پاس انیشیل سولوشن کیا ہوتا ہے نارملی آپ دیکھیے گا کہ یہ جو x is equal to zero y is equal to zero جو ہوتا ہے نا انیشیل سولوشن ہوتا ہے ابھی جو ہم نے اگزامپل لی تھی اگر اس کے اندر بھی دیکھیں تو x equal to zero y equal to zero satisfy کرے گا لیکن اس میں کیا چیز ہوگی آپ کے پاس پروفٹ جو ہوگا وہ بھی زیرو کے برابر ہوگا کچھ نہیں کریں کام نہیں کریں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ساری کنڈیشن فلفل کرتی ہیں را مٹیریل بھی آپ کے پاس پڑا ہے لیبر بھی آپ کے پاس پڑی ہے سب کچھ پڑا ہے الٹیمیٹلی آرام سے بیٹھے profit is also zero that is possible ٹھیک ہے نا پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کرتے لیکن آپ کا ایم یہ تو نہیں ہوتا ہے آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے پروفٹ بڑھے کچھ کام کرتے ہیں اور کچھ جب کام کرتے ہیں تو وہ ریسٹرکشن کو بھی دیکھتے ہیں کنڈیشن کو بھی دیکھتے ہیں and you try to profit اور پھر آپ کیا کرتے ہیں اس سوال کو سالو کرنے کے لیے وہ پوائنٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور پوائنٹس کہاں پر آتے ہیں کارنرس پہ آتے ہیں کس کے کارنرس پہ آتے ہیں جو پالیگنس پالیگن بنتی ہے پالیگن کہاں سے بنتی ہے جس وقت کے آپ کانسٹینٹس کو ڈرا کر رہے ہوتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ شاء سمپلیکس کے پروسیجر کے بارے میں بات چیت کی جائے گی جب بھی لینئر پروگرامنگ کی بات کرتے ہیں جب بھی او آر کی بات کرتے ہیں تو سمپلیکس کے بغیر نہ لینئر پروگرامنگ مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی او آر کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کو ہر جگہ یہ چیز نظر آئے گی سمپلیکس کیا چیز ہوگی اس کو بھی ہم ڈیفائن کریں گے نیکسٹ یہ جو آج ہم نے شکل دکھائی تھی آپ کو جس میں میں نے پالیگن کی بات کی تھی سمپلیکس اسی طرح کی کسی چیز کو کہتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ڈیفائن کریں گے آج کا لیکچر یہیں پر مکمل کرتے ہیں یہیں پہ رکتے ہیں آج ہم نے کیا کیا ہے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے لینئر پروگرام کے سولوشن معلوم کیے جا سکتے ہیں بڑا سمپل سے سوال یہ تھے جس کے اندر ہم نے گرافیکل میتھڈ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے اور گرافیکل میتھڈ کے بہت سارے ایگزامپلس ہیں اس کے ذریعے سالو کریں لیکن آپ دیکھیے گا کہ یہ زیادہ ایکوریٹ جواب نہیں آتا زیادہ ایکوریٹ جواب تو میتھمیٹکس سے ہی آتا ہے الجبرا سے ہی آتا ہے جومیٹری کے اندر ہمیشہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ تھوڑی سی ایرر ہو سکتی ہے یہیں پہ رکیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سمپلیکس کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی جس میں ہم بات چیت کریں گے اس وقت تک کے لیے بہت ساری ایکسرسائز کیجیے گا بہت ساری ڈرائنگس کیجیے گا بہت ساری پلاٹنگ کیجیے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں سمپلیکس کے بارے میں تھوڑا سا پتا چل جائے اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اپنا خیال رکھیے گا ایکسرسائز جاری رکھیے گا اپنے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا بھی خیال رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم